وارٹیکل پھر لے لیں گے جو دوبارہ اس کی بٹھانے کے بعد تیار ہوئے ہیں وہ ہے کیش ہونا ہے ہو گیا اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے نا تبدیلی کرنی ہے اس کو آپ لے لیں آج دو تین دن بولتے ہی رہا آج اس کو پڑھ کر ایک نظر سے نہیں اسلام میں سے کوئی نہیں اس سے باہمی ایک دوسرے کو حادیت دو اس سے باہمی ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی اس کی شرائط میں یہ شادی آدمی اپنے سامنے قبول کرایا ہاں؟ اگر مراد نظریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانے پینے کوئی آئیڈیا لیا تو اس نے قبول سے نہیں کرایا ہوتا تھا اس کو باہر پھینک دو دو دو کیوں کیوں پھینک جی؟ پھینک جی جی ڈاکٹر اللہ کی نعمت کو پھینکنا تو نہ مسجد ہے مالک کچھ ہو تو اس کی نعمت ہے اس کو ضائع کرنا تو جائز نہیں ہے کوئی ان کو سر مطلب بنانا ہوگا کس آدمی کو یہ آروگ ہے اس کو پھینکنے کو بنوا باتوں پھیلنا جائز نہیں ہزار ملا کر آدمی لے کر آیا چھوڑ کر چلا گیا جان کے جانے کا خطرہ کا امکان ہے خطرے کے امکان کے تحت اس کا پھینکنا جائز ہو گیا ضائع کرنا جائز ہو گیا ورنہ اگر وہ حرام تھا وہ تھا زکات سے کچھ بھی تھی اس کا آپ ہو سکتا تھا شریر میں سود تھا تو قصب وہ ضبط ہو جائے گا بیت المال کے لیے بیت المال کا وہ چوتھی مت جو ہے اس میں چلا جائے گا اس کا اپنا مطلب سود تھا یا جو بھی تھا یا ڈاکو سے پکڑا گیا مال مالک اس میں جان جانے کا خطرہ جان جانے کا خطرہ اس میں لاحق ہو سکتا ہے و صحابوں کا وہ اثر بھی تب بات ہے جب وہ آدمی وہ کہتے ہیں کسی آدمی اگر کوئی کو زیر لائے اور وہ یہ ظاہر کرنا چاہے کوئی عالم کوئی بزرگ کوئی سلسلے والا ہم تو کسی سے کچھ نہیں رہتے یہ کبر کی علامت اور لوگوں کے سامنے جی قبول کرنے تو لامتر ہے بسے ہاں۔ کا پتہ ہو جاتی <laughs> یہ آئی ہوئی مضمون کا دوسرا بیان کرنا تھا میرے بھائی اللہ کا تعلق یہ میں مجرسوں میں آ جانا ذکر اذکار کر لینا یا بیت ہو جانا صرف اتنی بات نہیں ہے بعض دینی شعبے فرض واجب کے درجے میں ہیں اور ان میں آدمی کوتاہی ہوتی ہے اور یہ ذکر فکر سے اس کا حل کرنا چاہتا ہے وہ ہو نہیں سکتا ہے جب تک اس کبیرہ گناہ کو نہیں چھوڑے آج مجھے بہت غذا مضمون بیان کرنا ہو رہا ہے لیکن اس کو بیان کرنا ضروری ہے برطانیہ میں ہمارے ایک دوست ہے ان کا بیٹا وہاں نوکری کرتا تھا شادی اس کی کرا دی کچھ عرصہ تو گھر والی اس کی تھی آخری لڑکا چلا لگانے کے لیے چلا گیا چلا لگا کر بادشاہ ہو کر آ گیا اور آنے کے بعد پہلا کارنامہ اس نے یہ کیا کہ بیوی کو تلاش دے اس کے باپ سے پہلے پوچھا میں نے کہا کہ بندے اس کے چلے کا فائدہ کہ بیوی کو تلاش دیں گے باب نے لڑکے کو بھیجا وہ لڑکے سے میں نے پوچھا میں نے کہا چلے کہ بندے تو میں اتنی سمجھ نہیں ہے تمہیں طلاق دے دی ہو اور طلاق تمہیں دے دی کیوں یہ تمہیں طلاق تو اس نے کہا کہ وہ پہلے جب میں نے وقت نہیں لگایا ہوا تھا تو وہ تو اس طرح کی شادی تھی کہ بوائے فرینڈ بھی تھے اور شادی بھی تھی ہماری جب چلا لگا کر میں آیا تو مجھے اندازہ ہو سکتا بوائے فرینڈ نہیں ہو سکتے ہاں۔ تو تو باقی رکھنا چاہتی تھی کہ شادی کے ساتھ گھر کا ہو اور باقی سارے تلقات کے باہر ہو اس وجہ سے تلاش کر باقی حال ہی نہیں یہ چند دنوں میں ایک مسئلہ جو لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں پشتو بولنے والے پٹھان لوگ آ رہے ہیں ان کا مسئلہ پوچھنے پر مجھے حیرت ہوتی ہے آج میں آپ سے کہا کہ بیوی سے لڑائی ہوتی ہے اور دو تین دفعہ خفا کر چلی گئی ہے اور مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ مسئلہ کے پاس حل کرنے کے لیے آئے کیا کرے گا ٹھیک نہیں ہے کہ کے لڑکوں کے ساتھ خود ہی رابطے ہیں آپ آج تو کوئی نہیں ہم نے بار بار پکڑا ہے اور میں نے کہا ان کو مسئلہ لیتا ہوں میرے کیسے ایسے سے تو عربی تو بہت امبورٹنگ زبان ہے شکر ہے کہ میٹھی بھی نہیں تھی احتیاطی نہیں بول سکتے اردو زبان دوسری مقدس زبان ہے اس کو بھی ایسی جگہ پر نہیں بولنا چاہیے پشتو زبان میں اسلامی اثار والی نظام اس کو نہیں بولنا چاہیے گندی زبان نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ایسی اگر فالو نہیں مذہب آف اسلام اگر no space of this film ہے ایک بار فالو سم سے گیٹ گوا ہے واٹس آپ کی سنچرائی کریے what is the condition of this problem اٹھے اور چلتے چلے چل اٹھے ہم چلتے جائیں بھائی میرے I you got no solution for this is your fallen this thing is your not fallen this thing وہ ہے ہمارے پاس کیا ہے یو دلا یو دلا تو شو اور جو ہم دلا بھی شمجھ ہوتا ہے جی بھی شمجھ ہوتا ہے جیسے دوست آدمی کے پاس یہ حیرت نہ ہو یہ حج کرے عمرے کرے سب کچھ کر کے آئے ہیں کی جو ہے ناف نہ گھٹنوں تک آتی ہو تو اللہ کے دربار میں بغیر کوئی اس کو فرض واجب کوئی امن قبول نہیں بغیرت کا فرض واجب عمل اللہ جہاں قبول نہیں ہے ادا ہو جاتا ہے قبول نہیں بغیرت کا ظالم کا حاکم و حق کے خلاف فیصلے کرتا ہو ایک آنکھ مار کر دوسرے کو جاتا ہے اس کا فرض واجب کو یہ قبول نہیں حج کرتا ہوں عمرے کرتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں ادا ہو گئے قبول نہیں کیا نہیں قبول اور حلال حرام بعد میں تمیز نہ کرنے والا اس کا عمل الگ کہاں سے نہیں دکان پر بولتا ہو جھوٹ بولتا ہو اور ملاوٹ کرتا ہو اگر فیری کرتا ہو کمانے میں روزی کمانے میں اس کا فرض باجوی عمل الگ کہاں سے نہیں کرتا جائے آج قبول نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بنیادی صفت جو ایمان کی ہے اس میں کمی ہے حدیث حادیث حدیث میں فرمایا گیا الحیا الحت المان شطر المان یہ تو بس ایسی تو نہیں ہے نا صرف ایک بات کی ہم جتانے کے لیے اس ایسی مطلب مفہوم ہے الحیا المان حیا حیات ایمان ہے باقی کی ایمان کا حصہ ہے غیرت ایمان کی بنیاد ہے آدمی کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس حجبرے ہوں نا اس کے پاس بنیادی عزازیر فرشتوں کا فرشتوں کے پاس رہنے والا فرشتوں کے ساتھ رہنے والا عزازیر جو بنا ابلیس اور عزیز سے ابلیس بنا جو اس کو ابا و کار شک نے چڑھی اور کیا اسے تکبر اور دیکھا اس بات کو میں مان نہیں سکتا ہوں جی؟ اور ہوا کافروں میں ہاں جی؟ کیونکہ کے سوال ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے اس کے پاس نہیں کیول جو ایمان کو کھاتا ہے خاتمہ کرتا ہے اس کے پاس اس سے یہ راستہ سے ٹھیک ہے نا پھر میرے بھائی یہ معاشرہ چلا جائے گا سکھ پر یہاں تک آج ہمارا صبح جو علوم کا درد تھا اس میں یہ بات تھی کہ جو اللہ والے شہر نشین ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے شہر نشین ہو جاتے ہیں کہ عوام کے ساتھ جو رابطہ آنے کے بعد امربین معروف رہی ملکات اور رہتے ہوئے کوتاہیوں پر آگاہ کرنا اس پر اسٹینڈ لینا روکنا اس کے لیے لڑنا جھگڑنے تک آگے بڑھنا ساری باتیں اگر کو نہیں کر سکتے جب اس سے لادہ ہو جاتے ہیں تو روحانیت و انوارات جو اللہ والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس کا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے سارے تعلقات کو ترک کر کے پیراؤ میں نکلتے ہیں مضمون تو اس میں زندگی کے سارے شعبوں کو درست کرنا ہوتا ہے بغیر اس کے اللہ کا تعلق نہیں ملتا اور کثرت ذکر آج کیا کثرت سے جاگنا جاگنا کیا کثرت آدمی کو تین چار دن جگائے رکھو تین دن چار چار گھنٹے کرے سویا سویا کرے سات آٹھ گھنٹے سے ذکر کراؤ آٹھ دن آدمی ہوا کنارے شروع کر دے گا رونا دھونا شروع کر دے گا اور سمجھ شروع کر کے ہم کہیں بلائے ہمارے بلائے کا درجہ ہو گیا ولی ہو گئے اور غیرت نہیں ہے تو اللہ تبارک بارہ غیر کسی عمل کو دیکھتا ہی نہیں ہے تو بنیاد ہے تو کہا تھا جو ہفتے میں ملنا ملانا ہوتا ہے اس کی سے طبیعت بہت جلد ہو چکی ہوتی ہے خاص طور سے ایسی باتیں کہ جو اتنی غیر معیاری اتنی اس ہوں ان کو آدمی دیکھ رہا ہوں تو اس سلسلے میں کوئی بات پوچھیں پھر بات کریں گے کوئی اس طرح ہوا کہ ایک شہر بکریاں بکریوں پر حملہ کرنے کے لیے گیا تو میں دیکھا وہاں پر کہ ایک شہر ہے بکریوں کے ساتھ چل رہا ہے گھاس کھا رہا ہے وہ بڑی حیرت تھی اس نے اس کو کہا کہ ان کو بکریوں سے لہدا کر کے کہا تو شہر ہے ان سے کہا نہیں نہیں میں شہر نہیں میں بکری ہوں بڑا اسے سمجھایا اس نے نہیں مانا ہے آخر اس نے اس کو لگا کر کے پانی کے کنارے لے جا کر کھڑا کیا اس نے پانی کے کنارے کھڑا کر کے اس نے دکھا اپنے کو دیکھ دیکھ مجھے کہ تو میری طرح ہے کہ تو بکری کی طرح ہے دیکھنے والا سکھا ہوں تو میں تیری طرح ہوں کہتی کہ میں بکری نہیں ہے وہ کہا بات یہ میں بتاؤں کہ ہم کیا کرتے ہیں وہ لے کر گیا اس کو وہاں پر سے جو دو ایک دو بار گرا کر جس ماری بکری کو گرا دیا گراتے سب سے پہلے اس کی جو ہے تو گردن پر پنجہ مار کے اس کی شارک کو کاٹتا ہے یعنی اور اسے خون کا دھارا نکلتا یہ خود خون پیتا ہے خود خون پی لیتا ہے خود خون پی لینے کے بعد اس کا جو ہے تو ہو جاتا ہے وہ ایک دن کا یا دو دن کا اس کا اس کی غذا ہو جاتی ہے یعنی پھر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل گردا جگر ازائے رہی تھا دل گردہ جگر نکال لیتا ہے اور اس کو کھا لیتا ہے یا اس کو رکھتا ہے اس کے بٹی میں دبا کر دوسرے دن پیچھے بنا کر کھاتا ہے باقی تو تھوڑے اس کے طریقہ کار ہے اس نے جو مظاہرہ کیا اس سے تھوڑی دیر میں اس کے اعصاب میں بھی شہر کے اعصاب نے اس بات کو لے لیا تو یہ ملاقات جو ہیں یہ انسان پیدائشی لے کر آتا ہے کم کمی جاتی کے ہوتا ہے کسی کی جذبہ کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے ساخت بدن کی ہے بدن کی ساخت اور بدن کے ہارمون پر پڑے یعنی۔ لیکن اللہ تعالیٰ ملاقات کا ایسا دیتا ہے تو ہاں یہ یا تو گرد و پیش کے ماحول سے مر جاتے ہیں یا گرد و پیش کے ماحول سے اجاگر ہو جاتے ہیں جیسا ماحول ملا اس سے وہ مر گئے ختم ہو گئے ختم ہو گئے تو بس کچھ کوئی کیسے کرے تو ماحول پر دارو بدھا ہے بات تھی نا ماحول ماحول ہے ایک سال افزیاب کر کے جب یہ ڈاکٹر سے باہر نکلتے ہیں نا تو اس کے بعد ان کی غیرت جو ہوتی ہے یہ اسی فیصد ختم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر کا ماحول ایسا ہوتا ہے جو مکمل طور پر وہیں پر ہے رہ گیا اگر ہو اسی ماحول میں تو کوئی مسجد کو جانا کوئی نماز کو جانا کوئی جمعہ کی تقریر کو جانا ویسا ماحول نہ ہو تو اس کی غیرت تو اسی تک ختم کیونکہ ماحول اس کو ایسا ملے یہ ماحول مسلسل ہو جائے کچھ عرصے کے بعد وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے ہمدردی اور بزدلی قریب ہوتے ہیں ہے کسی آدمی خالی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہے یا بزدلی کی وجہ سے کر رہا ہے ٹھیک ہے نا ایسے آدمی غیر کی وجہ سے کر رہا ہے کر رہا ہے اور آج کی وجہ سے کر رہا ہے کہ بزدلی کی وجہ سے کر رہا ہے تو یہ دل کی فرق کی ایک وہ ہے صورتحال حال ہے دل میں روشنی ہوتا تعالیٰ آدمی کو فرق نہیں فرماتا ہے روشنی ہو تو آدمی کو فرق ہی نہیں ہوتی اس یورپ جو ہے وہ آپ کو بھیڑ بنانا چاہتا ہے جو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہو ٹھیک ہے جی ایسی بھیڑ جو ذبح ہونے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور دوسرا ایسی ایسی بھیڑ جس کو گھاس کھانے کے لیے گاس گاس کے طور پر کام کرے جن کے خام مسائل سارے ہمارے ہاتھ میں ہوں یعنی اور ہماری پروڈکٹ کے یہ گاہک ہوں ان کو خرید کر ہم دکھا رہے ہوں اور ہماری دکانیں چل رہی ہوں مفاد فرا ہمیں آ رہا ہو اور باقی بیڑے ہوں کہ ہمارے آگے بولنے یہ کرنا چاہتے ہیں اور تیرے نمازی حاجی کو مولوی عالم مفتی کو شعور نہیں ہے تو ان کی پیار کو بڑھا کر اس کو فروغ دے کر ان کی پروڈکٹ استعمال کر کے ان کو چندہ فراہم کر رہا ہے فلسطین پر عراق پر افغانستان پر بمباری اور بلوچستان اور فاغ کی بمباری کو چندہ فراہم کر رہا ہے اتنا شور نہیں تو اس کی بڑھوتری کی اس کی ترقی کا آپ کیا کریں انیس میں ہندوستان میں ہم تھے دیوبند کی سسارا تقریبات میں اس میں علماء دانشور جمع تھے مسلمانوں کے یہ بات چل رہی تھی کہ ہری جن ان کے جو ہیں شدر چوتھی قوم جو ہندوؤں میں ہے ہری جن شدر جن کو وہ جانور کے برابر بھی نہیں سمجھتے ان کو اسلام میں داخل کرنا چاہیے اسلام میں داخلے کے حالات ان کے ہو سکتے ہیں تو ہم لکھنؤ میں نظر العلماء میں حضرت مولانا ابو ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی حکومت کا وزیر تھا جگجیون رام جگجیون رام وزیر تھا نے کہا جگجیون رام یہ ہریجن تھا کیوں کیا ہریجن جگ رام اسے ملنے کے لیے آیا تو اسے میں نے کہا کچھ تو اپنی قوم کے اوپر اٹھاؤ نا چوزروں کو کچھ تو اوپر اٹھاؤ اور اس نے کہا جناب علی میں کیا اٹھاؤں ان کو ہندوؤں نے کنواں بنایا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ذات پات کی تقسیم نہیں ہے شدر بھی اگر آ کر پانی پیے اس سے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا مذہب بھی اپنی اس کے تحت وہ اس بات کو غیر ہندو مذہب مذہب یہ نہیں جس چیز کو غیر مشہور ہے وہ ناپاک ہوگی اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے مریض مریض مریض اور اب پتھر ہو گئی اب پتھر ہو گئی بس اب وہ مریض ہے ہاتھ نہیں لگا سکتے عزت اللہ شاہب کہتے ہیں کہ ہندو خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے کہ میں ان کے گھر پر جاتا تھا ساتھ گرمی میں پہنچ تھا اپنی شربت انہوں نے بنائی ہوئی شربت تو جگ سے عورت رہتی تھی اور میں سے ہاتھ پکڑ کر اس نے پیتا تھا کیونکہ ان کے برتنوں کو میں ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا منہ بڑی گھنٹے تو نکالوں نے تو کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پانی پیا کریں لیکن چپکے چپکے پنڈتوں نے کہا کہ ہریجن نے اس کا پانی پیا نا اندھا ہو جائے گا اس پانی کو ریجن نے پیا کدھر نے اندر جائے گا تو کہتے ہیں میری قوم کے افراد جو تھے وہ اس کنویں کے قریب نہیں جا سکے اس خوف اس ڈر کے مارے کہ جس قوم کو اتنی وہم میں وہمی ہو اتنے وہم میں مبتلا ہو ان کی بات پر اتنے اعتبار کرتے ہیں اس کی کیا ترقی ہے یہاں ملنے کے لیے ہم گئے بیٹھتے ہی آپ صاحب کیا انہوں نے پیش پیش کیا بوتل لے کر آ گئے تو میں کہا بوتل تو نہیں پیتا ہم جوس لے کر آ گئے نا بس ایک دفعہ بوتل لے کر آئے تھے اس طرح ہونا کہ پہلے بوتل لے کر آنے لگے یوجیوں کی تو ہم نے کہا نہیں پھر جو ہے وہ لے کر آنے لگے بگ ایپل لے کر آنے لگے ان سے میں نے کہا یہ تو وہ ہندو ہے جس نے حدود آرڈیننس جس نے کہ وہ ہند رسالت کے آرڈیننس کے خلاف جلوس نکلوایا ہے اسی کمپنی کا ہے تو مجھے آیا غصہ تو بزرگ کے خاتم سے میں نے کہا میں نے کٹھاوا ہوا اس کو میرے آگے سے جس کا ذکر رفتار ہوتا ہے وہاں کے نلکے کا پانی میرے لیے آؤ آدمی حملہ کرنے والا آدمی آیا چل وہ پانی لے کے لے کر آپ نے کہا چائے آپ لوگ کیا ہے آپ نہ اتنا گدی نشینوں کو اتنا شور نہ رہے اس قوم قوم کون سنبھالے گا کے سلسلے چلانے والوں کو اتنا شور نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں اس کو کون سنبھالے گا یہ زوال تو اپنے ہاتھ کا ہے یہ تو اس کا فہمی کا اور بد فہمی کا اور کم بختی کر دی جائے ان کو میں اور آپ لے کر چل رہے ہیں جس آدمی کو ہاں جس آدمی کو مسلمان کے مفاد کے ساتھ ہمدردی نہ ہو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ملا چاہیے اور بات پوچھے نہیں پانی پلائیں گرم گرمی سے آدمی اچھی طرح جس کے خلاف زیادہ ہوتے تھے بزرگ ماشاء اللہ جس کے خلاف زیادہ ہوگا ہاں جی؟ تو اس صورت حال یہ ہے کہ اگر تو وہ کچھ ایسی چیز ایسی لازمی چیز ہے جس کے بغیر معاشرے معاشرہ چل نہیں سکتا ہے اس کا تو معاشرے کو پہنچانا فرض کے ہوتا ہے اس کا معاشرے کو دینا فرض کے ہوتا ہے فرض کے فایا ہے پھر نفل اعمال سے زیادہ وہ بڑھ جاتا ہے اس وقت میں ٹھیک ہے اب یہ لوگ یہاں کے آپریشن کے لیے وہاں جاتے تھے ہاں جی؟ پڑھنے کے لیے وہاں جاتے تھے اب اتنے ڈاکٹر معاشرے کو دینا کہ وہ یورپ کے والوں کے پاس جا کر آپریشن کرنے کے بجائے یہاں پر ہوں یہ امت کے فرض کفایا تھا فرض امان میں بات کی اس کا بندوبست کیا جاتا ٹھیک ہے نا جی؟ شعور نہ آپ کے دانشوروں میں نہ آپ کی بیوروکریسی میں نہ آپ کے اہل سیاست میں نہ آپ کے اہل علم میں چند پاگل لوگ ہیں جن کو پرچار کا پتہ ہے شور مچا رہے ہیں جتنا کردار ہو تو اور ہمارا ہمارے مہینے کا جو ہے تو چار پانچ ہزار روپے کا کرانا آتا ہوگا چلو چار پانچ ہزار میں سے تو کم از کم پانچ سو روپئے تو جلدی کو فائدہ جانے کے حالات ہو رہے تھے اس کی پروڈکٹ لیتے تھے اتنا تو ہم نے پانچ سو کی کمی تو کر دی دیتا سمجھتی تھی میں نے میرا پاس اس پر چلتا تھا پانچ سو کی کمی تو میں نے کر لی تھی لگ چکا کچھ نقصان نہ ہوا ہاں جی؟ ہمارے علاقے میں عام جاتی لوگوں میں جو ہے تو یہ مسئلہ مشہور ہے کہ تو کے بعد کار بنک ہوا ہے اب ابھی نے کس کو اس کا شکار نہ کیا کرو اور اس کا کوئی چیز ہو پروڈکٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی بڑے سامنے بال جلائی ہوئی تھی تو یہ اپنی چونچہ پانی لے جا کر ڈال رہی تھی اس کو بجانے کے لیے کے اس پانی ڈالنے کا تو کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن اس کے دل کے نیئر کا تو پتہ چل رہا تھا کربوڑے کربوڑے جو ہوتا ہے اس کو گرگٹ کربوڑا جہوں سامنے آیا اس کو مارنا چاہیے ویسے میں آیا ہوا ہے کہ اس کو فوراً مارنا چاہیے گرگٹ جو ہے نا یہ سامنے آیا تو فوراً مارنا چاہیے یہ شریف ہے صحیح اس میں وہ ہمیں بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے کہ کلا کل اور بھلے لوگ بڑی بنے کام تھا جو تو اس کے پھونک سے گھر کے ساتھ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا یا یعنی اس کی بندیشی کا پتہ تو چل رہا تھا اللہ کے ہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں نیت کی قدر ہے اللہ شہاب لکھتا ہے کہ اسلام آباد کے ہوائی اڈے کے سامنے لائف ٹو چائنا کا بورڈ لگا ہوا تھا میں نے امریکی سفیر کو ہوائی اڈے سے لیا اس کو گاڑی میں لا رہا تھا سڑک پر گزرتے اس نے آنکھیں بند کر لیں تو میں نے کہا آپ نے آنکھیں کیوں بند کر لیں اس نے کہا میں اس بورڈ کو دیکھنا نہیں چاہتا اس پر لکھا ہوا فلائٹ کتنا شور جب کون پیدا ہوتا ہے پھر میں کون یہ شور جب ہوتا ہے کسی کے پاس تاکہ میں اس بورڈ کو نہیں دیکھ سکتا بورڈ یہاں لگا ہوا ہے یعنی